حضرت ابو لیلہ بلال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کے پہلو میں نماز پڑھی تلاوت کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پر پہنچے جس میں عذاب کا ذکر تھا تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من النار وویل لأہل النار میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور جہنمیوں کے لیے ہلاکت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک